حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حیض سے پاک ہونے کے بعد کیسے غسل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئی کا کستوری لگا ہوا ٹکڑا لے لو اور اس سے صفائی کرو اس نے کہا کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے صفائی کر لو اس نے کہا کیسے کروں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور شرماتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ اور منہ ایک طرف کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی علیہ وسلم کا مقصد سمجھ گئی وہ کہتی ہیں چنانچہ میں نے اسے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سمجھایا سنن نسائی حدیث نمبر چار سو ستائیس